اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں